حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ قریش کے دیگر قبائل میں تو فراخ دلی سے رشتے فرما رہے ہیں مگر ہمیں یعنی بنو ہاشم کو محروم رکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی رشتہ ہے میں نے کہا جی ہاں حمزہ کی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھ